کل تک اللہ اکبر کا نعرہ بخارہ میں لگانا منع تھا لا الہ الا اللہ کی صدا سمرپن میں نہیں لگ سکتی تھی لیکن جب مجاہدین نے جہاد کیا اللہ کے لیے لڑے اس خوف کے اندر جہاں شراب بکتی تھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا گردیش کی وادیوں میں جہاں اڈے بنا دیے گئے تھے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا کابل کی سرزمین پہ جہاں کفر کی آماج گاہ بن چکی تھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا بخارا سمرپن کی وادیوں میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تاجکستان کے علاقے میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا ماسکو کی سرزمین پر بیس لاکھ مسلمانوں نے انگڑائی لی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا الجزائر کے مسلمانوں نے انگڑائی لی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا یمن کے مسلمانوں نے انگڑائی لی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا فلپائن کی فلپائن کے مسلمان بیدار ہوئے اکینوں کے خلاف کھڑے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تھا لینڈ کے مسلمان کھڑے ہوئے وادیوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا آج کشمیر کے مسلمان کھڑے ہوئے ہندوستان میں اللہ اکبر گونج رہا ہے کل دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم میں مبالغہ نہیں کرتا رب کی طاقت بہت زیادہ اور جہاد کی پاور بہت زیادہ کل دنیا دیکھیں گے کہ واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس کے اندر بھی کوئی نعرہ ہوگا تو ہوگا اللہ اکبر